بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ عزيزان من آج دسمبر انیس سو ستہتر کی تیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی تیسری آیت سے ہو رہا ہے ٹو فائیو اوور تھری سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ نلزی لہو ملک سماوات سماواترد اس ساری کائنات میں اقتدار صرف خدا کے قوانین کو حاصل ہے پوری کائنات میں اسی کا اقتدار ہے ولم یق اللہ شریکن ان فر ملک اور وہ اپنے اس اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کرتا کوئی اس میں شریک ہے نہیں یہ قوانین خدا ہی کے تجویز فرمودہ ہیں اسی کا ان پر کنٹرول ہے کنٹرول کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنا صحیح صحیح نتیجہ مرتب کرتے رہیں اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی قانون شامل نہیں ہے اسی کو اقتدار مطلق کہتے ہیں آج کل کی سیاسی اصطلاح میں اسے سورنٹی کہتے ہیں تو اقتدار کامل و مطلق خدا کا ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور اسی لیے آگے جا کے کہا کہ وہ تخدو من دونوں ہی آلیہ یہ لوگ خدا کے علاوہ اوروں کو بھی اپنا الہ تسلیم کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں مذہب کی دنیا میں تو الہ سے مراد صرف معبود یعنی جس کی پرستش کی جائے اسے کہا جاتا ہے دین میں پرستش کا تصور نہیں ہے اطاعت یا معقومیت کا تصور ہے جس کی معقومیت اختیار کی جائے وہ الا ہوتا ہے اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب کہا گیا لا الہ الا اللہ تو یہ کتنی بڑی عظیم انقلاب آفری حقیقت کا اعلان ہے کہ کوئی شخصیت کوئی ہستی کوئی نظام کوئی ادارہ ایسا نہیں کہ جس کی معقومیت اختیار کی جائے صرف خدا کے قوانین کی اختیار کی جائے گی بہت بڑا نعرہ ہے یہ لیکن جب دین مذہب سے بدل گیا تو بڑی آسانیاں پیدا کر لیں کا ترجمہ کیا معبود معبود کے معنی ہوئے جس کی پرستش کی جائے اور کر دیے کے ساتھ خدا کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں ہے بڑا آسان ہو گیا ہدایت اور معذومی جس کی جی جائے کرتے رہیے یہ تو دنیا داری کے معاملے ہوئے نا خدا کے ساتھ تعلق یہ ہے سب اسی کی پرستش کی جائے گی ہم اس کی پرستش میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس ذرا سے تصور کے فرق سے کس قدر بنیادوں تک بدل گئی دین کا تصور ہوتا تو یہ جماعت مومنین جماعت مسلمین مسلمان امت مسلمہ کچھ بھی انہیں کہہ لیجئے یہ اس دنیا میں کسی کی بھی محکوم رہ سکتی تھی غیر تو ایک طرف رہے جنہیں آپ اپنے کہتے ہیں اپنوں کی معقومیت بھی تو شرک ہوتا معقومیت کسی انسان کی اس میں جائز ہی نہیں تھی معقومیت صرف خدا کے قوانین کی تھی جسے آپ بڑی سے بڑی حکومت مملکت سلطنت با اختیار کہتے ہیں ان کا فریضہ اس سے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ خدا کے قوانین کو نافذ کریں خود بھی اس کی عطایت کریں دوسروں سے بھی اس کی عطایت کر ان کی عطایت کرائیں لیکن جب یہ دین مذہب میں بدل گیا تو خدا کی پرستش کی جائے کی گئی مسجدوں میں آ گئے نماز پڑھ لی خدا کی پرستش ہو گئی اور ساری زندگی کے تمام کاروبار میں اطاعت معقومیت وہ ساری انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی کرتے رہے جھگڑا اسی میں ہی رہا کہ صاحب ملوکیت ٹھیک ہے یا جمہوریت ٹھیک ہے یا ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے یعنی وہ جو انسانوں کی معقومیت کی طرز اسلوب طریق ہے اسی پہ بحث ہوئی سب سے بڑے اسلام پسند وہ ہوئے جنہوں نے کہا کہ صاحب عامریت نہیں جمہوریت چاہیے یعنی ایک شخص کے بنائے ہوئے قوانین کی معصومیت نہیں ایک پوری بھیڑ ہے انسانوں کی وہ اگر قوانین بنا دے تو پھر ان کی معقومیت جائز اور اسلام کے مطابق ہو جائے گی یعنی خدا کا ایک شریک بنانا جو ہے وہ تو شرک ہے اور تین سو کے قریب مغز دو سد خر ایک کے الفاظ میں انہیں معبود بنا لینا ہے مطابق اسلام آپ دیکھتے ہیں یاد رکھیے بیسک کانسیپٹ جنہیں آپ کہتے ہیں بنیادی تصورات جو ہیں جب تک یہ درست نہیں ہوتے اس وقت تک کبھی اسلام کے پابند ہم ہو ہی نہیں سکتے الہ کا تصور پہلی چیز یہ ہے جس کلمہ پڑھ کے جس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الہ کا تصور قرآن کا تصور رہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کوئی مومن کوئی مسلم کسی انسانوں کے کسی بھی انداز حکومت یا قانون کا اتباع اختیار کر دے الہ کے معنی معبود بنا دیجئے بس پرستش ہو گئے پھر آگے بڑھے تو معبود کے لیے فرق ہی کیا ہے رام بھی وہی رحیم بھی وہی اس نے اپنے طریق پہ کر لی آپ نے اپنے طریق پہ کر لی بات ٹھیک ہے صحیح جواب تو صرف ایک ہوتا ہے غلط جواب تو سینکڑوں ہوتے ہیں معبود تو سینکڑوں ہزاروں بن سکتے ہیں الہ تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے لا الہ بڑی عظیم شان انقلابی چیز پہلے ہی تو یہ گلا کاٹ کے رکھ دیا دنیا میں ہر اس شخص کا ہر اس اتھارٹی کا جو یہ چاہے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں پہ حکومت کریں طرز حکومت کوئی بھی کیوں نہ ہو لا لیکن یہ تو انارکی ہوگی اگر لا الہ ہوگا تو کسی کی معدومیت اختیار نہیں ہم کریں گے فضویت ہو گئی انارکیت ہو گئی مدنی زندگی بسر کیسے کی جائے گی معقومیت تو اختیار کرنی ہوگی الا آپ نے دیکھا کہ چار لفظوں کے جوڑنے سے بات کہاں جا پہنچی یہ ہے لا الہ جس کو ہم کہتے ہیں الہ کا مفہوم اسی لیے اس کہنے والے نے کہا تھا کہ چو می گوئم مسلمانم بلرزم جب میں کہتا ہوں کہ مسلم ہوں مسلمان ہوں کہاں پڑھتا ہوں کیوں کیوں کہاں پڑھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ رہا لا الہ کہنے کی مشکلات سے واقف ہوں میں کہا وتا خزو میں دونوں ہی آلے انہیں دیکھیے خدا کی لوہیت اس کی حاکمیت ساری کائنات کو محیط ہے اور یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا الہ بناتے ہیں اب بے چارگی اور بے بسی جو ہے اس کی بڑی محسوس سے بڑا محسوس سا ثبوت یا دلیل سامنے لائے محسوس طریقے پہ لا گنا شا گلا قون پہلی چیز یہ کہ کسی کو بھی یہ معبود بنائیں کسی انسان کو معبود بنائیں انسان کے علاوہ کسی کو اور بنائے پتھر کی مورتی کو بنائیں کسی خبر کو بنائیں وہ تو انسانوں کی ویسے ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے خود انسان بھی یہ کہا کہ یہ خود پیدا شدہ ہیں پیدا کرنے والے نہیں ہیں انسانی بے بسی کی سب سے بڑی مثال خود انسان کی پیدائش ہے اس میں اس کو اختیاری کوئی نہیں انسانی بچہ کہیں اس سے وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ کہیے صاحب بھیجے دنیا میں آپ کو یا یہی رہنا چاہتے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں تو کس کے گھر بھیجیں کس جگہ بھیجیں کس قسم کا بنا ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھتا اس سے بڑے سے بڑا بھی علاج اس انسان کو آپ تجویز کر لیں گے وہ حکومت کی دنیا ہو یا یہ طریقت کی دنیا کی جسے آپ روحانیت کی دنیا کہتے ہیں حضرت صاحب ہوں یا مائی لارڈ ایکسیلنسی ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو دلیل پیش کرتا ہے وہ تیرہ چودہ سو سال پہلے کے ایک بدو کے سمجھ میں بھی آتی ہے اور آج کا فلاسفر بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے کہا یہ کہ کسی انسان کو بھی آپ حاکم تسلیم کیجئے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ تو اپنی پیدائش میں بھی صاحب اختیار نہیں ہے دوسروں کا حاکم بننا تو ایک طرفہ اور کسی کو پیدا نہیں کر سکتا اگلی چیز یہ رہی تو اختیار کا یہ عالم بے اختیاری کی یہ کیفیت اسے خدا بنا رہے ہو اسے صاحب اقتدار مان رہے ہو مان ہی نہیں سکتے یم سے ہم ذرم ولا کہا کسی کو لے لیجیے ان میں سے قوانین خدا بندی کے خلاف دو ہی چیزیں ہیں انسان کے لیے دوسروں کی جب معقومیت تابعداری عطایت اختیار کرتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو دفع مذرت یا جلب منفت یعنی یہ ڈر کے مجھے یہ نقصان پہنچائے گا یا کچھ اس سے امیدیں وابستہ کر کہ یہ مفاد حاصل ہوں گے مجھے تو دوسروں سے نقصان یا تکلیف کا ڈر اور اس ان سے کچھ امیدیں وابستہ ڈر ہو یا امیدیں وابستہ کریں احتیاج کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے نا ہمیں کچھ احتیاج ہوتی ہے محتاج ہوتے ہیں ہم اسی وجہ سے یہ کرتے ہیں نا جس کو احتیاج کوئی نہ ہو مستغنی ہو وہ ان چیزوں سے تو وہ تو کسی کی معقومیت اختیار نہیں کرتا اور یہی چیز ہے جو اس نے کہا کہ کس نہ در جہاں محتاج کس ایسا نظام کہ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو شر مبی این استو بس دین دا تت کڈیا ہوا وہ ہے جی <laughs> بنیادی نقطہ یہ ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو محتاج نہ ہو تو نہ اس کا اس کو ڈر ہوگا نہ اس سے کوئی امیدیں وابستہ کرے گا اسی کسی گھر کھان جانے آ گئے ہیں کی لوڑ آ گئی ہے کر اسی کسی گھر کھان جانے دیکھا نا احتیاط ہے جو یہ سب کچھ کراتی کاسدری یا سائل و محروم نیست عبد و مولا حاکم و معقوم نیس اس نظام میں کوئی نہ سائل ہوگا نہ معروم ہوگا نہ کوئی آقا ہوگا نہ اس کا کوئی غلام ہوگا نہ حاکم ہوگا نہ کوئی معقوم ہوگا ملاقات کرنا بنی آدم ہر انسان انسان ہونے کی جیس سے واجب و تکریم ہوگا بڑے سے بڑا بھی اس کے قوانین کا معقوم ہوگا چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا چھوٹے اور بڑے کی تمیزی اٹھ گئی نہ احتیاط ہوئی نہ معقومیت ہوئی طبقات مٹاتے ہیں یہ یہاں طبقات یوں مٹتے ہیں کہا ان کی کیفیت یہ ہے کسی انسان کو لے لیجیے وہ خود خدا کے قوانین کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے اگر اس کا سورج طلوع نہ ہو ان میں سے بڑے سے بڑا خدا بنا ہوا بھی اندھا ہو جاتا ہے دکھائی کچھ نہیں دیتا آج وہ اس ہوا کو روک لے ایک متنفس باقی نہیں با رہ سکتا ہاں وہ بڑے سے بڑے حضر صاحب ہوں یا بڑا سے بڑا فراؤن ہو دم گھٹ کے مر جائیں گے کہا یہ تو اس کے قوانین کی کار فرمائی ہے جو یہ خود بھی زندہ ہیں خود بھی چلتے پھرتے ہیں اس کے قوانین کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے تو ایک طرف لا لے کو دوسرے تو ایک طرف رہے خود اپنے آپ کے متعلق بھی ان کی کیفیت یہ ہے ہوا روک دی جائے سانس بند ہو جاتا ہے کہیے تو ان میں سے بڑے سے بڑا جو خدائی کا دعوے دار ہے کہ سانس لے کے بتائے اس ہوا کے بغیر ویسے کتنی بظاہر پیش کا استادہ سی مثالیں ہیں لیکن وہ ہیں جو قیامت تک کے لیے صداقت پر مبنی ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی قرآن کے عقائد یا اس کی ویلیوز یا اقدار تو ایک طرف رہا اس نے تو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی ہیں وہ بھی اب یہ درکنار ہیں شاہ جی کے بتائیے ان سے کہیے تو صحیح یہ الہ بننے والے دو ہی ہیں نا گوشے یا حکومت کے گوشے میں فرعون بنے گا یا لوگوں کے عقل و فکر کو معروف کر کے روحانیت کے گوشے میں حضرت جی بنے گا کہیے تو ذرا اس کی ہوا کے بغیر سانس لے کے ایک بتا دیں کہا یہ تو جی جن کی یہ کیفیت ہے کلا یمل دونا موتوں والا حیاتوں والا نشور ان سے کہیے جو بڑے سے بڑا ہے کہ موت سے بچ کے دکھائے نہ زندگی پہ اختیار ہوا کو روک لی جائے تڑپ تڑپ کے مر جائیں نہ موت پہ اختیار یہاں کی زندگی اور موت پہ اختیار نہیں ہے تو کہا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کیا اختیار ہوگا لگا یہ سوچتے ہی نہیں جن کی بے بسی کا یہ عالم ہے انہیں اپنا معبود اور حاجت روا بنائے ہوئے ہیں کتنی بڑی حماقت ہے بڑی بدیہی بات ہے انسانوں میں سے کون ہے کہ جس کو یہ اختیار حاصل ہیں لیکن ہم ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان تو ایک طرف رہے جو انسان ہمارے سامنے مر گیا مردہ بدست زندہ حضرت صاحب بھی جب وفات پا جاتے ہیں تو وہ جو زندہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا اس سردی کے موسم میں صبح صبح اٹھ کے حضرت جی نے ٹھنڈے پانی نال نہارے پتا لگ گیا جہاں ان کا جی ہے ان کو دبنا دے جس کپڑے میں چاہے ہے دے بے بس لیکن جو ہی ان کو آپ نے چار سو من مٹی کے نیچے دبایا اور دبایا ہی نہیں اس پہ بڑی بڑی سنیں رکھی بنایا اب وہ آپ کی حاجت روائی یہ حضرت صاحب کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسانوں کے متعلق کہہ رہا تھا کہ ان کو تو موت و حیات پہ بھی کسی کے اختیار نہیں اور ہم صاحب اختیار اس کو مان رہے ہیں کہ جو ابھی ابھی ہمارے ہاتھوں میں بے اختیار تھا اس مٹی کے نیچے دبنے میں بڑی تاثیر ہے سر جی اندازہ لائیے کہ انسان جب جھکنے پہ آتا ہے تقت خلق مل انسان ہے آسن تقویم انسان کو تو ہم نے حسین ترین مکمل ترین تقویم اور پیکر کے اندر پیدا کیا ساس لیم اس کی یہ کیفیت ہے کہ پھر جب پستیوں کی طرف جاتا ہے تو انتہا ہی نہیں کہاں چلا جاتا ہے اسفلا ساسلین ہوئے پستیوں کی طرف جانے والوں میں سب سے زیادہ پستی کی طرف جانے والے اسفلا ساسلین اور یہ کیفیت ہے نا میں نے کہا چلو جی جیتے جی تو پھر بھی اس کا ڈر سے ہی اس سے کچھ پیسے ملتے صحیح یہ اسفلا صاف لین جنہیں اپنے ہاتھوں سے ہم نے مٹی کے نیچے دبایا ہے اس کے بعد ساری مرادیں لے کے ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ صاحب ان سے پوچھئے انہیں خود اپنے متعلق کوئی احساس نہیں ہے جو مٹی کے نیچے مردہ دفن ہو گیا یہ اس کے پاس جا کے اپنی سناتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہماری حاجت برائے کرا اپنے متعلق اس کو یہ اتنی قوت حاصل نہیں قوت حاصل ہو تو اس سے کہیے کہ ذرا اس مٹی کو توڑ کے کھڑا ہو جائے تو تمہارے جو بہار ٹالتا ہے وہ مصیبتوں کے یہ اپنے اوپر سے یہ چند من مٹی کے جو ہے اس کو نہیں الگ کر سکتا وقال الذين كفروا إن هذا إلا ان ہزا وعانه عليه قوم آخرون ہو جاءوا آنا ہوئے قومن ظلم وزورا کا اندازہ لگائیے ہم یہ کچھ تعلیم دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ خدا کی وہی والی بات یوں ہی یہ کہہ دیتا ہے معاذ اللہ خود ہی گھڑ لیتا ہے افطرا کر لیتا ہے اپنے جی سے کہہ دیتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وہی ہوتی ہے خود یہ گھڑتا ہے اور کچھ لوگ اور ہیں جو اس کی مدد بھی کرتے ہیں یہ مل بیٹھ کے کوئی کمیٹی بنا لیتے ہیں ان میں یہ چیزیں گھڑ لیتا ہے وہی بنا کے پیش کر دیتا ہے پہ جاؤ ظلم وزور کس قدر ظلم و زیادتی کی بات کرتے ہیں کس قدر راہ راست سے ہٹی ہوئی بات کرتے ہیں ابھی ابھی وہ بتائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ خود بنا لیتا ہے اور ساتھ کو جماعت ہے انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے اس کا اپنا یا اس کے ساتھ کوئی جماعت تم اور اپنے ساتھ ساری دنیا کے دانشوروں کو اکٹھا کر لو اور اس قرآن کی دس آیتوں کی مثل بنا کے بتاؤ تم پورا قرآن تو ایک طرف رہا ایک آیت بنا کے بتاؤ سارے عرب کو چیلنج دیا گیا تیئیس سال تک وہ عرب جو زبان کے مسئلے میں اس قدر اپنے آپ کو بلندیوں پہ سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو تو کہتے تھے عرب وسیع و زبان اور ساری دنیا کو کہتے تھے آجم گنگے انہیں چیلنج دیا گیا کہ بھائی نہ لڑائی کرنے کی ضرورت نہ میدان جنگ میں آنے کی ضرورت نہ اس قسم کے بہتانات تراشنے کی ضرورت تم کہتے ہو کہ یہ انسانوں کا اس نے آپ بنا لیا ہے کچھ آدمی ساتھ اس کے بہت اچھی بات یہ تو امی ہے اس سے پیش تو یہ پڑھا لکھا بھی نہیں تم تو بڑے بڑے نامدار چوراہ ہو دنیا بھر میں تمہاری دھوم مچی ہوئی ہے تمہاری زبان دانی کی تم آؤ اور اپنے ساتھ کہا کہ ودو شہدا تم بلا لو دعوت دے دو جتنے بھی حمایتی اپنے بلانا چاہتے ہو مندون اللہ خدا کو نہ شامل کرنا بیچ میں اور سارا قرآن نہیں جسے کہتے ہو کہ یہ اس طرح ہے اور کزب ہے داساہتے بنا کے بتا دو کسی نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا ایکسپٹ نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں اور وہی دور نہیں عزیز آنے من چودہ سو سال ہو گئے اسلام کی مخالفت کی یہ کیفیت کہ تین سو سال تک یہ کروسیڈ سلیبی لڑائیاں تمام عیسائی مملکت مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کرتی رہیں بڑے بڑے ان میں سے عربی کے بڑے بڑے فاضل بھی ان کے اندر ہوئے قرآن کے اس چیلنج کو آج تک کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا عربی ادب کے بڑے بڑے فاضل ہیں شیخ صاحب کرسیاں لاؤ گئی بیٹی لا رہے ہیں کچھ چیلنج قبول بھول کرنا تو ایک طرف نے مان سی کے آر کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا فاضل ہے عربی زبان کا بھی انگریزی زبان کا بھی ہسٹورین بھی اور وہ گبن نہیں گب یہ آج کل موجود ہے وہ لیٹسٹ کتاب اس کی وہ دیکھی ہے ماڈرن ٹرینڈ ان اسلام وہ لکھتا ہے کہ اس قرآن کی کسی آیت کا مثل تو ایک کرو وہ کہتا ہے دنیا کی کسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اپنے ہاں کے جو پرانے ان کے ہاں کے یہ سیل وغیرہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ان کو پھٹکارتا ہے وہ کہتا ہو تم نے یہ کیا کیا تمہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کا ترجمہ کیا ترجمہ تم نے کر کے بتا دیا اور مثالیں دیتا ہے کہ یہ ہے قرآن کی آیت یہ ہے تمہارا ترجمہ نظر ایسا آتا کہ تم نے قرآن کی آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے تم عربی زبان سے بھی واقف نہیں ہو اور وہ چیلنج کرتا ہے پانچ حرفوں کی پانچ لفظوں کی ایک آیت کو صرف دے کے اور وہ جتنے انگریزی میں ترجمہ کرنے والے ہیں خود اپنے ہاں کے وہ کہتا ہے کہ ان پانچ لفظوں والی آیت کا ذرا ترجمہ کر کے بتاؤ تو صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کی مثل سنانا تو ایک طرف رہا وکالو ساتی رلی نک تہا سہیا تم لکر تم و اصیلا اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں ہے کہ <clears throat> پہلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں کس سے ہیں بیان کی جاتی ہیں کوئی آ کے اس کو بتا دیتا ہے یہ لکھ لکھا لیتا ہے یہ سارا کچھ چوری چھپے کرتے ہیں اور پھر باہر آ کے اور دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب مجھ پہ یہ وہی ہوئی ہے اور پھر اپنی وہی لکھا دیتا ہے اپنے کاتبوں کو اور یہ کاروبار صبح شام ہوتا رہتا ہے یہاں یہ اعتراضات ہیں ان کے جو نقل کیے گئے کل الزی ان غفور کہا سے کہو کہ یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ تو انسانوں کی جسے اس نے نازل کیا ہے جو کائنات کی پستی اور بلندیوں کے پوشیدہ رازوں تک سے واقف ہے جو چودہ سو سال پہلے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اس زمین کو ہی نہ دیکھو یہ جو تمہیں سماجی کرے نظر آتے ہیں ان کروں کے اندر بھی آبادیاں تمہیں معلوم ہوں گی وہاں بھی آبادیاں ہوں اور ایسا وقت آ سکتا ہے جب یہ آبادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم کر رہے ہیں قرآن چودہ سو سال کے اس طرح کہتا ہے کہا بتاؤ کون سا انسان ہے جو یہ بات کہے کہہ سکتا ہے اس دور میں اس نے یہ کہا کہ فرعون کی لاش جو تھی اسے ہم نے محفوظ رکھ دیا تاکہ آنے والوں کے لیے یہ آئے عبرت بنے دنیا میں کوئی شخص نہیں جانتا تھا فرعون کی لاش کہاں ہے کیسے محفوظ رکھ دیا کیسے آیا عبرت بنے گی کسی کو علم ہی نہیں آزاد کرتے رہے کہاں کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے وہ جو احرام ہیں مصر کے ان کو کھودا کھدائی کی تو جا کے دیکھا آج خود اس کی تاریخ خود لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ فرعون موسا اور کہا یہ ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ سمندر سے یہ لاش پکڑی گئی کیونکہ مچھلیوں نے اس کے ادھر ادھر سے کچھ گوشت جو ہے وہ کاٹا ہوا ہے آواز نہیں آ رہی میں تو یوں ہی دو مثالیں دے رہا ہوں ورنہ قرآن کریم کا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ اس اس خدا کا نازل کردہ ہے جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کے پوشیدہ رازوں تک سے واقف ہے راز کیا ہیں مزمر صلاحیتیں پوٹینشیلٹی کائنات کی ان اشیاء کے اندر جو قوتیں پوشیدہ ہیں اس زمانے میں جب ابھی دنیا یہ مانتی تھی کہ زمین ساکن ہے اور اس کے گرد یہ چکر لگا رہتی ہیں یلیلیو نے کل ابھی بات یہ کہی تھی کہ میں تو دیکھتا ہوں زمین زمین جو ہے گول ہے یا گھومتی ہے تو اس کو فتوا دے دیا موت کا کل کی بات ہے یہ چودہ سو سال پیشتر یہ کہہ رہا ہے کہ کلن کلن کلو فی فلکی یس بہن ہر کرا اپنے اپنے آربٹ کے اندر محو گردش ہے کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں بیٹھا ہوا یہ لکھ لکھا لیتا ہے ان سے کہو کہ یہ اس نے نازل کیا ہے جو کائنات کی ان پوشیدہ فرضوں سے واقف اور پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محفوظ رکھے ہوئے ہے ان کائنات کو اگر اس اس عنوان پہ میں آ جاؤں عزیزان من تو کئی درس چاہیے کہ یہ محفوظ کیسے رکھا ہوا ہے محفوظ ہی نہیں رکھا ہوا کہ یہ تو پھر جامد اور اسٹیٹک چیز ہوتی ہے کسی کو محفوظ رکھ لینا پریزرو کر دینا رحیمہ نشو و نما بھی کیے چلا جا رہا ہے وہ ان چیزوں کی وہ ہے جس نے اسے نازل کیا کہا لیجیے قرآن کے متعلق تو یہ کچھ کہا خود بنا لیتا ہے لکھ لکھا لیتا ہے اگلوں کے افسانے ہیں کہانیاں ہیں اور اس کے بعد آئے رسول کی طرف وقالو مال حاضر رسول یا قلوط و صاحب یہ رسول کس قسم کا ہے بھائی کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کتنی عظیم چیز گیا قرآن مگر میں تصور ہی یہ چلا آ رہا تھا کہ جو خدا کی طرف سے خدا کا نبی یا رسول یا اوتار اس چیز کا دعویٰ کرے اسے عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب نے اپنے بانی مذہب کو الوحیت کا درجہ دے دیا خدا بنا دیا اس کو عام انسانوں جیسا نہیں تصور کیا وہ توہین سمجھتے تھے اس کی کہ اسے بھی کہا جائے کہ عام انسان جیسا انسان ہے ایک یہ رسول ہے کہ وہ بیوی بچے ہیں گھر باہر ہے کھاتا پیتا ہے اور جس چیز پہ وہ اعتراض کرتے ہیں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو ان کے لیے یہ بات بڑی وجہ تعجب تھی کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں اور کیفیت اس کی یہ ہے کھاتا پیتا ہماری طرح یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یہ کس قسم کا رسول ہے یہ انسان کا ذہن عجوبہ پرست واقع ہوا ہے کوئی نہ کوئی چیز سپر کی کوئی نہ کوئی چیز سپر نیچرل کی یہ ہونی چاہیے پھر تو وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ چودہ سو سال پہلے کے انسان کی بات نہیں ہے آج بھی آپ اچھے سے اچھے سمجھ میں درس دے رہے ہوں عقل و فکر کی باتیں کر رہے ہوں علم کی باتیں کر رہے ہوں یہ سارا کچھ ہو اور یوں ہی آگے کو کہہ دے کہ بات ٹینکی کے پاس ایک کھڑا ہے بابا لمبے لمبے بال ہیں وہ بالوں کو کیوں نہ ہے اس میں سے دودھ نکلتا ہے سارے بھاگ کے چلے جائیں گے اس کے پاس بورڈ شاہ کوڑے شاہ گوگڑ شاہ ان کے گرد جمع ہے خلقت نانگ دھڑانگ غلاجت میں لپٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں سب اب ان کے یہاں کے جو ادھر ادھر کے دلال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت صاحب رات کو ہم دیکھتے ہیں سیر الگ ہوتا ہے دھاڑ الگ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کہتا ہے یہ بھی اللہ کرتا ہے پردے کی باتیں بتانا نا کسی کو یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے یہاں اونچے اونچے مزار نظر آتے ہیں اور جو ان کی کہانیاں ہیں ان کی طرف کچھ کرامات منسوب ہیں نا جن کی طرف کرامات منسوب نہیں ہوتی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا مزار کہاں ہے جس کے تدبر اور جس کی جان جن کی جان خوشانی سے یہ اسلام کی گاڑی کو اتنا زوردار پوش ہوا ہے کہ چودہ سو سال تک بغیر انجن کے بھی چلے آ رہی ہے پوچھو ان مسلمانوں سے بہرحال اپنے آپ سے خالد بن ولید سیف اللہ کا مزار کہاں ہے عمر فاروق کہاں دفن کسی کو معلوم نہیں سائیں گھوڑے شاہ کے متعلق پوچھیے بہت ایک پرسن انہوں نے گھوڑے کا بھی پتا آپ کو معلوم ہے کچھ حیدرآباد کی طرف راستے میں جاتے ہوئے بہت بڑا ایک مزار ہے جھنڈے گڑے ہوئے وہاں بڑا عرص ہوتا ہے کس کا مزار ہے کھوٹے کا مزاق نہیں کر رہا اچھا شاہ بھی ہے سید سی ہو اچھا اچھا جڑا مر جانا ہو آپ نے فرمایا تسی جی جس کا جی جائے جائے وہ وہاں سے احمد سے ذرا ذرا سڑک کے کنارے پہ ہے وہ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی کچھ اور نام تھا دبا دیا ہو گدا ہی بہرحال کچھ تو انسانوں جیسا نام نہیں فخر سے کہا جاتا ہے کھوتے شادم میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چودہ سو سال پہلے کا انسانی نہیں تھا تباہم پرستیوں میں مبتلا ذرا سیخ کوئی چیز منسوب کر دی جائے اخلاق فطرت اور جرمٹ اس کے گر جمع ہو جاتا ہے آج بھی یہ کیفیت ہے آپ کی انسانوں کی نہیں ہے یہ گدوں کے مزاروں کی پرستش ہوتی ہے وہاں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں انسان پوچھو نہیں اسفلا کم وقت نیچے گرتا ہے تو کہاں تک چلا جاتا ہے پھر یعنی جو گدے سے جا کے مراد مانگتا بھی پوچھو ساڈے تو کہتے تھے منگتیاں تو منگنا لانتیاں کا کام وہ پھر بھی کوئی انسان ہی ہوں ہوئے گا کھوتے شادی مزار تو یہ ان کا کہنا ہے کہ صاحب یہ کس قسم کا رسول ہے <laughs> کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اگر ذرا سی ذاتی چیز کو درمیان میں کرنا ہے تو میں آج کروں ذہنیت کیسی ہوتی میں دفتر میں ملازم سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ملازم تھے ٹھیک ہے میں نے ہمیشہ اپنا انداز یہی رکھا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی کل سلوار اور کرتا یا پاجامہ اور کرتا ٹوپی سر پہ پہنے ہوئے چلے جا رہے ہیں انیس سو اکتیس کی بات ہے میرا پہلا مضمون شایا ہوا معارف رسالہ انڈیا میں سید سلیمان ندوی کا جو تھا دارالمصنفین وہاں کا مولانا ابل کلام آزاد نے جو تفسیر لکھی تھی اس تفسیر کے اوپر میں نے تنقید لکھی تھی بڑی عجیب چیز تھی وہ وہ اس پرچے میں وہ شائع ہوا تو گویا یہ تعارف ہوا کہ میں بھی اسلام کے متعلق کچھ جانتا ہوں یا لکھتا ہوں میں اور میرے ساتھ میرے برادر مکرم کی طرح ہیں شیخ سراج اللہ صاحب ہم زندگی بھر اکٹھے چلے آ رہے ہیں کام کاج کے لیے نئی دلی سے ہم چلتے تھے پرانی دلی میں چاندنی چوک جیسے جہاں انار کے لیے اس قسم کا بازار تھا اس میں ہم چلے جاتے تو میں حسن معمول اسی طرح سے گرمی کے موسم میں ایک کتا ایک پاجانا پی اور چلے جا رہے ہیں وہاں ایک ہمارے جاننے والے تھے <clears throat> خواجہ صاحب وہ ذرا زیادہ اسلامی واقع ہوئے تھے پروفیسر تھے اسلامیہ میں بھی انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے بلایا ایک طرف کر کے کہنے لگے کہ اب آپ اس لباس میں نہ باہر آیا کریں کم از کم اچکن ضرور پہن لیا کریں میں نے کہا جی اب آپ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا کہ میں اب یہ کیا کروں کہنے لگے یہ دیکھیے نا اب آپ کا شمار جو ہے وہ علماء دین میں ہونے لگ گیا ہے یعنی ان کا تصور یہ تھا وہ ایک جو مقالہ لکھا گیا تو شمار اس میں ہونے لگ گیا تو جب ان میں شمار ہونے لگ گیا تو پھر بغیر اچکن کے بازار میں نکل آنا تو بتو بتو بس تصور میں نہیں آ سکتا تو مجھ جیسے ہیت میدان کے متعلق یہ بات کہ تم بازار میں آپ نکلو تو صرف کرتے میں نہ نکلو وہ جو رسالت کا دعویٰ کرتے تھے ان کے متعلق ان کا کہ یہ کہنا کہ یہ بازاروں میں پھرتا ہے وہی ذہنیت چلی آتی ہے خدا کی طرف کوئی نسبت کسی کی ہوئی اور انہوں نے اسے انسانوں سے الگ پوچھ ہے مال کس قسم کا ہے یہ رسول کیا بات ہے مال حاضر رسول کیسا ہے یہ رسول کیا ہو گیا اس کو بازاروں میں پھرتا کھاتا پیتا ہے لالا الہ ملکن کن کا ماہو نذیرہ باہر نکلنا بھی چاہیے تو ایک جلاؤ میں ہو ساتھ اس کے ایک فرشتہ ہونا چاہیے آگے آگے اس کے وہ چلے باد دام لازا ہوشیار کہتا ہوا نظیرہ بہت اچھا لفظ ہے لوگوں کو ڈراتا ہوا ہٹ جاؤ راستے سے ادھر ہو جاؤ کیا بات ہے قرآن کی ایسا نقشہ کھینچتا ہے اس کے پریتا ہونا چاہیے لوگوں کو ڈراتا چلا جائے ہٹو راستے سے ادھر ہٹو راستے سے یہ کچھ ہونا چاہیے تھا اور کان کوئی خزانہ اس کے پاس بھیجا جاتا اشرفیوں کا جہاں نماز کے نیچے سے حضرت صاحب یوں ہاتھ کرتے اور اس کے پاس جناب اس کو یہ نوٹ اس کو یہ نوٹ پھر میں کروں کہ ہم تو انہیں وادیوں کے گھومنے والے انہیں بازاروں کے رہنے والے ہیں یہ کچھ خود بھی کر تھے اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب دیکھیے نا کہ وہ جاتا ہے کوئی تو اپنے جا نماز کے نیچے سے ایک نوٹ دے دیتے ہیں سو روپئے کا وہ ہوتا ہے وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے کسی سے لیتے نہیں ہیں اور اس طرح سے وہ دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا وہ جو نوٹ دیتے ہیں اس پہ نمبر ہوتا ہے میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ گورنمنٹ کے نوٹوں والا نمبر ہوتا ہے یا کوئی خاص نمبر ہوتا ہے خاص ہوتا ہے تو بناتے ہیں اگر صاحب تو گورنمنٹ کے نوٹوں والا ہوتا ہے تو کسی نے دیا ہوتا ہے کہیں سے چڑھایا ہوگا انہوں نے تو کیا شکل ہے اس کی کہنے لگے جب بے دین ہو جاتا ہے آدمی تو پھر کھ نہیں رہتا ہوتا <laughs> کیا بولتا جو آپ سے اس لیے کہ میں تو ان وادیوں کا خود چلا ہوا تھا ساڈے بھی سرانیوں نکلتے ہوں آگے تک روٹی مانگ کے کھانے ہوں یعنی ان کو کوئی دوسرا آگے روٹی نہ دے کماتے ہی کچھ نہیں ہے یہ تو بخش نہیں کرتے تو رو جانتے آگے ایک خزانہ اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا <clears throat> اور تو کیوں نہ لو جنت ہوں یا کلو مینا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یوں یہ کپڑا ڈالتے ہو کہتے ہو گیا آم آم کا درخت ہو جاتا ہے اس میں آم لگے ہوئے ہوتے آ ہاں یہ میں کیا یہ رہا ہوں عزیزہ نے من کہ یہ بات چودہ سو سال پہلے کی نہیں رسالت کے دعوے کی نہیں آج بھی اس چودہویں صدی میں جسے بڑا روشن خیالی کا زمانہ کہتے ہیں آج بھی یہ کیفیت ہے کہ یورپ جیسے یعنی جو تہذیب اور تمدن اور عقل کے معراج پہ ہے آج بھی وہاں تیرہ نمبر کا کمرہ کوئی نہیں لیتا ہوٹل تو یہ بات ہم مشرق کے جہلوں کی نہیں ہے جہالت سے تو صرف وہ نور اور روشنی نکال سکتی ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے اور جو قرآن کے اندر موجود ہے جہاں یہ نہیں ہے خواہ وہ مشرق کا مذہب پرست ہے یا مغرب کا الحاد پرست ہے تواہم پرستی سے نہیں نکل سکتا اندازہ لگائیے کہ ان کے یہ اعتراضات جو رسول کے اوپر تھے یہ وہ بیان کرتا ہے اور پھر وہ یہ نہیں کرتا کہ اچھا بھائی اگر یہ یہ مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو ہم اسلام لے آئیں گے تو چلو کوئی حرض نہیں خدا کے لیے کیا مشکل تھا یہ فرشتہ بھیج دے خزانہ دے دے باغ اگا دے اس کے لیے بڑا سب کچھ کر سکتا تھا یہاں ہی نہیں ہے پرانے کریم میں متعدد مقام آپ پہ یہ ہے کہ وہ موجزات طلب کرتے ہیں آپ سے اور آپ کہتے ہیں کہ نہ مانا بشرم مسلم او بابا میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں مجھ سے مجھ کی کیوں تم طلب کرتے اور آپ کو معلوم ہے نا کہ پھر موجودہ آپ نے جو پیش کیا تھا وہ کیا موجودہ تھا یہ بات واقعہ ہے ذرا مشکل سے سمجھ میں آنے والی کہ ان کے سامنے کوئی فرشتہ آتا نہیں جس کو وہ دیکھ لیں کوئی اور علامات ظاہری ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ واقعہ خدا کی طرف سے یہ وہی اس پہ نازل ہوتی ہے خدا کا رسول ہے وہ کس طرح سے اس دعوے کو مانے کہ میں خدا کا رسول ہوں میں خود نہیں اپنے ذہن سے یہ کچھ پیش کر رہا وہی مجھ پہ نازل ہوتی ہے ثبوت کیا ہے اس کا معصوص ثبوت تو کوئی ہے نہیں وہ سابقہ روش کے مطابق مطالبہ کرتے تھے کسی مجھ کا اور معاوضے کے مطالبے میں جواب ملتا تھا کہ میں تو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں تو پھر کیا ثبوت تھا ان لوگوں کے اطمینان کی خاطر کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ سچ ہے جھوٹ نہیں ہے میں فریب نہیں دیتا میں جھوٹ نہیں بولتا کیا ثبوت تھا اس چیز کا عزیزا نے من بڑا غور طلب سوال ہے یہ ان کا اعتراض بھی بظاہر بجا نظر آتا تھا کہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ تمہارے اپنی فکر کی سازش نہیں ہے تخلیق نہیں ہے خدا کی طرف سے نہیں ملتی ہے کوئی کرامات نہیں کوئی موج ذات نہیں کوئی فوق فطرت بات نہیں کوئی سپر نیچرل چیز نہیں تو پھر کیسے مان لیا جائے آپ کو پتا کہ اس کا جواب کیا دیا گیا تھا موجزات طلب کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیسے مان لیا جائے کہ تم سچ کہتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ قد لبست فیکم عمرن من قبل ہی میں کوئی نیا نہیں آیا باہر سے نہیں آیا اجن بھی نہیں ہوں جو تمہیں میرے انٹیسیڈنٹس کا میرے ماضی کا پتہ نہ ہو میں نے ساری عمر عمر اپنی تمہارے اندر گزاری ہے تم کہہ دو عقل و فکر سے کام لے کر تم کہہ دو خدا کو شاہد کر کے کہ جس قسم کی میں نے عمر تمہارے اندر گزاری ہے یہ عمر ایک جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی ہوتی ہے یہی دلیل ہے میرے میرے اس دعوے کا کہ میں صداقت پر مبنی ہوں تم کہہ دو کیا بات ہے سر مجھ سے نہ پوچھو تم بتاؤ چالیس سال تمہارے اندر من قبل ہی اس دعوی کرنے سے پہلے بھی چالیس سال تمہارے اندر میں نے گزاری میری چالیس سال کی زندگی پر نگاہ رکھو اور پھر خدا کے لیے خود فیصلہ کرو کہ ایسی زندگی ایک سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی ہوتی ہے جس نے چالیس سال کبھی جھوٹ نہیں بولا جس نے چالیس سال کبھی فریب نہیں دیا کیا وہ پھر ایک دن راتوں رات اس کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے لگ جائے گا تم بتاؤ اور ان میں سے کسی ایک نے یہ نہ کہا کہ نہیں تمہاری پہلی زندگی میں بھی کچھ اس قسم کی بات ہمیں نظر آئی تھی وہی نہیں کہا ابو جیل نے تو ہرکل کے دربار میں جا کے یہ گیا تھا اس سے مدد لینے کے لیے ان کے خلاف سب کچھ ان کے متعلق کہا کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کی طرف سے وہی آتی ہے اس ہرکل نے یہ پوچھا تھا کہ یہ شخص کہیں باہر سے آیا ہے تمہارے کہنے لگے جی نہیں ہم میں سے ہمارا اپنا ہے عزیز ہے رشتے دار ہے وہاں کا رہنے والا کہنے لگا ہرکل نے پوچھا تھا کہ بتاؤ اس کی پہلی زندگی کس قسم کی تھی اس دشمن سے پوچھ رہا ہے وہ جو مدد لینے کے لیے گیا تھا ان کے خلاف اور میں کہتا ہوں کہ اربوں کا کیریکٹر بھی بڑی چیز ہے وہاں وہ پوچھتا ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی زندگی تو اس کی بڑی پاک باز تھی تو اس نے کہا کہ پھر جس کی چالیس سال کی زندگی پاک بازی کی گزری ہے تو یگا یک اس قسم کا نہیں ہو سکتا جو تم اس کے خلاف کہتے ہو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے یہ ہے معجزہ <clears throat> یہ ہے شہادت یہ ہے صداقت اور یہ چودہ سو سال پیش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ختم نہیں ہوگی عزیزہ نعمان صداقت کا ثبوت آج بھی یہی ہے آج بھی یہی معیار ہے یہی میزان ہے جو بھی کسی قسم کے سچے ہونے کا دعویٰ کرے اس کی پہلی زندگی کو دیکھو کہ ساری زندگی اس کی ماضی کی کس قسم کی ہے اس کے پاسٹ کو پرکھو